السلام علیکم خواتین حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا چوتالیسواں لیکچر ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک ڈیٹیلڈ اگزامپل کرنا شروع کیا تھا اور ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو بنا رہے تھے روز پروفٹ ہم نے نکال دیا تھا اب اس سے آگے اس لیکچر میں چلیں گے لیکن اس ایگزامپل اس سوال کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں نمبر ایک تو یہ کہ یہ جو ٹرائل بیلنس اس سوال میں ہم نے دیکھا یہ ٹرائل بیلنس کروڑوں میں فگرس ہیں یہ تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ لکھی گئی ہیں بکس آف اکاؤنٹ میں وہی بکس آف اکاؤنٹ جن کا ہم نے ذکر پہلے لیکچر سے لے کے آج تک کرتے رہے ہیں وہی جنرل لیجر وہی کیش بک بینک بک اور جرنل یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جی ہمارے پاس یہ ٹرائل بیلنس آیا سو کتابیں صحیح لکھنا اور اس میں ٹرانزیکشنز کو صحیح طریقے سے اس کی انٹری کرنا یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوال کی لمبائی دیکھ کے گھبرا جاتے کہ وہ یہ سوال جو ہے یہ تو دو صفوں پہ ہے یا تین صفوں پہ ہے تو یہ تو بہت مشکل ہوگا اس قسم کی چیز جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکالیے سوال پڑھیے کیونکہ جب تک آپ سوال نہیں پورا پڑھ لیتے آپ یہ کیسا کس کیسے اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یہ سوال بہت مشکل ہوگا اس کو کرنے میں بہت وقت ضائع ہوگا وغیرہ وغیرہ پہلے سوال پڑھیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہ ہو اب یہ سوال جو ہے اس میں جہاں تک میرا تعلق ہے کوئی ایسا میجر مسئلہ نہیں ہے اور ایک سمپل سی بات ہے فگرس ٹھیک ہے کروڑوں میں ہیں کئی کروڑوں میں ہیں لیکن سوال بہت آسان ہے بنانی ہمیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں اور کوئی چیز نہیں کرنی اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیسے لے آؤٹ ہوتا ہے کیسے پرزینٹ کی جاتی تو اس سوال کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ٹرائل بیلنس جو دیا ہوا ہے اس سے فگرز اٹھا کے جو ہے وہ پرزنٹیشن ہی کرنی ہے سو کوئی مشکلات نہیں سو سوال کی لمبائی سے گھبرائیے مت سوال پڑھیے سمجھیے اور پھر اس کو کیجیے بہرحال یہ دو باتیں جو ہے یہ میں آپ سے ایسے ان کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا آئیے اب سوال کی طرف سوال ہم گروس پروفٹ تک آ گئے تھے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ sales minus cost of sales اور کاسٹ آف سیلز ہم کیسے ارائیو ایٹ کیے وہ کرنے کے بعد ہم نے گروس پروفٹ نکالا اب ادر انکم ہے ادر انکم جو ہے وہ ہم پھر ٹرائل بیلنس کی طرف جاتے ہیں کہ ٹرائل بیلنس میں ادر انکم کے ہیڈ میں کیا مختلف آئٹمس ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں سب سے پہلے تو پروفٹ آن بینک ڈپازٹس ہے جو ہم نے ریسیو کیا اس کے بعد ڈویڈنڈ انکم جو ہم نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی ہیں اس پہ ڈویڈنڈ ہمیں ملے وہ ہم شو کر رہے ہیں فارن ایکسچینج گین ہے وہ ہم شو کر رہے ہیں gain on disposal of fixed assets ہے وہ شو کر رہے ہیں اور اسکریپ کی سیل ہے اسکریپ کی سیل سیلز میں نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلز میں صرف جو آپ کا مین پروڈکٹ ہے اس کی سیل شو کی جاتی ہے جو آپ اسکریپ کے طور پہ بیچتے ہیں جو ناکارا چیزیں ہیں یا جن کا جو کوالٹی کی چیزیں نہیں جو کوالٹی ریجیکشن ہو جاتی ہے وہ پھر اس میں نہیں آتی سیل میں نہیں آتی وہ اسکریپ کے طور پہ سیل ہوتی ہے کم قیمت پہ سیل ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو ادر انکم میں ہم شامل کرتے ہیں تو جب ان فگرز کو ایڈ کر لیتے ہیں وہ فگرز جو ہے وہ فگر جو ٹوٹل آتا ہے اس کا وہ ٹوٹل اٹھا کے ہم ادر انکم کے سامنے لکھ دیتے ہیں اور یہ فگر جو ہے یہ تین کروڑ اور انتالیس لاکھ اڑسٹھ ہزار روپے کی ہے یہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس پہ لکھ دی اب ہمارے پاس gross profit plus other income آ اب خرچوں کی طرف آئیے سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز پھر ہم ٹرائل بیلنس پہ جاتے ہیں ٹرائل بیلنس سے فگرز نوٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کے اندر فگرز جو ہیں وہ ہمیں دیے گئے ہیں اور ٹرائل بیلنس بنائے اسی ترتیب سے گیا ہوا ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز اس میں دیے گئے لیکن ایکسپنسز کی طرف جانے سے پہلے ہم فکسڈ ایسٹ شیڈیول جو ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں بھی ہم نے ڈپریسن کا کچھ ایلیمنٹ جو ہے کچھ حصہ جو ہے وہ ہم نے شامل کیا تھا تو آئیے فکسڈ ایسٹ شیڈیول کی طرف چلتے ہیں پہلے وہ بنا لیں کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں بھی ڈپریسن شامل ہے اور سیلنگ ایکسپینسز میں بھی ڈپریسن جو ہے وہ شامل ہے تو فکسڈ ایسٹ شیڈیول پہلے بنانا مناسب رہے گا فکسڈ ایسٹ شیڈیول آپ کو یاد ہے کہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک کاسٹ کا حصہ ہوتا ہے ایک ایکوملیٹڈ ڈپریسن کا حصہ ہوتا ہے اور پھر آخری کالم جو ہے وہ ریٹرن ڈاؤن ویلو کا ہوتا ہے یہاں پہ بھی جو فکسڈ ایسٹ شیڈیول ہم بنا رہے ہیں اس میں وہی ترتیب ہے opening cost of the fixed assets addition at cost disposal at cost اور پھر ان ایسٹس کی کاسٹ نکل آتی ہے جو کہ ہمارے پاس سال روا کے آخری دن موجود ہیں ریٹ کا کالم یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ جی مختلف ایسٹس جو ہیں ان پہ ریٹ آف ڈپریسن کیا ہے نیکسٹ جو چار کالمز کا سیٹ ہے اس میں ایکوملیٹڈ ڈپریسن آج تک جتنی ڈپریسن ہوئی سال کے شروع میں کتنی تھی جو ایسٹس سال کے دوران بیچ دیے گئے ناکارا کر دیے گئے ڈسپوز کر دیے گئے ان پہ ڈپریسن یہاں سے نکلے گی تبھی وہ آپ کا گین یا loss on disposal of assets بنے گا سال کے دوران جو ڈپریسن ہے اس کا کالم ہے اور پھر سال روا کے آخری روز تک کی ٹوٹل ڈپریسن کتنی ہے جب cost on the last day of the accounting period اور on the date that the balance sheet is drawn up وہ آپ مائنس کرتے ہیں accumulated depreciation on that date سے تو آپ کے پاس ریٹن ڈاؤن ویلو آ جاتا ہے ان ایسٹس کا جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں سال کے آخری دن اور آپ کے استعمال میں ہیں تو فگرز جو ہیں سب سے پہلی کالم کے اندر وہی فگرز جو ٹرائل بیلنس میں دیے گئے ہیں سب سے وہ اٹھائے اور ہم نے لکھ دیے فرق صرف ہم نے یہاں پہ یہ کیا کہ اس کو شیڈیول کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے ایک حصہ جو ہے ان ایسٹس کے بارے میں ہے جو کمپنی کے ایسٹس ہیں جو ہم نے خرید لیے ہوئے اور دوسرا حصہ ہے لیسٹ ایسٹس کا جو ہم نے لیس پہ لیے ہوئے ہیں یہ فرق گو لیسٹ ایسٹس یہاں پہ جو لیسٹ ایسٹس ہیں جو فائنانس لیسٹ ایسٹس ہیں یہ بھی ہماری ہی ملکیت ہے لیکن دونوں کا فرق دکھانا ضروری ہے کیونکہ ایک کی قیمت تو ہم ہنڈریڈ پرسینٹ ادا کر چکے ہوئے دوسرا جو لیسٹ ایسٹ ہے اس کی قیمت ہم ابھی چکا رہے ہیں آہستہ آہستہ ہر مہینے ایک انسٹالمنٹ دیکھیں اس وجہ سے دونوں کا فرق جو ہے وہ ضروری ہے تو اونڈ ایسٹس میں فری ہولڈ لینڈ لینڈ پہ کوئی ڈپریسن نہیں ہوتا لہذا ہم نے کوئی ڈپریسن چارج نہیں کیا building plant machinery plant machinery notes to the accounts کہتے ہیں کہ جی اس میں ایڈیشن ہوا ہے بائیس لاکھ بیاسی ہزار روپے کا وہ ہم نے ایڈیشن کی کالم میں شو کیا فرنیچر اینڈ فکسچرس اس میں بھی ایڈیشن ہوا ہے نو لاکھ انانوے ہزار روپے کا ویکلس جو کمپنی نے خود خریدی ہوئی ہیں اس میں سترہ لاکھ اٹھاون ہزار کا ایڈیشن ہوا اور پچیس لاکھ اٹھائیس ہزار کا ڈسپوزل ہوا پچیس لاکھ اٹھائیس ہزار کی گاڑیاں جو ہے وہ بیچ دی گئی پچیس لاکھ اٹھائیس ہزار ان کی اوریجنل کاسٹ تھی وہ بیچ دی گئی اور جو ریزلٹ فگر آیا ریزلٹنگ فگر آیا کہ جی opening cost plus addition minus disposal کی کاسٹ تو وہ ہمارے پاس کاسٹ آ گئی ان گاڑیوں کی جو کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ ہمارے پاس موجود تھے اب ڈپریسن جو چارج ہونا ہے اس کی طرف آ جائے ڈپریسن جو ان کمپنی اونڈ ایسٹس پہ ہے لینڈ پہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جی کوئی ڈپریسن نہیں ہے بلڈنگ کا ریٹ دیا ہوا ہے دس فیصد اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی ریٹن ڈاؤن ویلو پہ وہ ڈپریسن چارج ہونا ہے تو جو کاسٹ تھی تیس جون دو ہزار دو کی اس میں سے ہم مائنس کریں گے اوپننگ ایکومولیٹڈ ڈپریسن جو کہ دس ہزار سات سو پچہتر ہے تو پندرہ ہزار آٹھ سو پندرہ میں ایک کروڑ اٹھاون لاکھ پندرہ ہزار میں سے جب ہم ایک کروڑ سات لاکھ پچہتر ہزار مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ریٹرن ڈاؤن ویلیو آ جائے گا اور اس ریٹن ڈاؤن ویلو میں سے ہم اس کے اوپر ڈپریسن دس فیصد کے حساب سے چارج کریں گے تو سال روا کی ڈپریسن آ جائے گی جو کہ پانچ لاکھ چار ہزار روپیہ بنتی ہے اب پلانٹ مشینری پہ آتے ہیں پلانٹ مشینری کے اندر اوپننگ جو فگر تھی ہمارے پاس ڈسپوزل کوئی نہیں ہے سال میں اوپننگ جو کاسٹ تھی ہمارے پاس وہ پانچ کروڑ تیئیس لاکھ چوہتر ہزار کی تھی جو اوپننگ یعنی پہلی جولائی دو ہزار ایک کو ہمارے پاس پلانٹ مشینری تھی اس کا ریٹن ڈاؤن ویلیو پہلے نکالیں گے کیونکہ سال روا کے دوران جو مشینری ہم نے خریدی ہے اس پہ تو پورے سال کی ڈپریسن لگنی ہے اور پہلے سال میں تو ہمیشہ کاسٹ پہ ہی لگتی ہے کیونکہ یہ تو نئی مشینری خریدی گئی ہے اس کا ریٹن ڈاؤن ویلیو تو ہو نہیں سکتا سو کاسٹ پہ ہی لگتی ہے پہلے سال اس وجہ سے پلانٹ مشینری کی جو اوپننگ کاسٹ ہے پہلی جولائی دو ہزار ایک کو جو کاسٹ شو کی گئی ہے پانچ کروڑ تیئیس لاکھ چوہتر ہزار مائنس اس پہ جو ڈپریسن تھی پہلی جولائی دو ہزار ایک تک وہ تھی چار کروڑ تہتر لاکھ پندرہ ہزار اس کو جب پانچ کروڑ تیئیس لاکھ میں سے سبٹریکٹ کریں گے تو ہمارے پاس اوپننگ پلانٹ مشینری کی ریٹرن ڈاؤن ویلو آئے گی جس پہ ہم پندرہ فیصد ڈپریسن چارج کریں گے یہ ڈپریسن ہم کیلکولیٹ کر لیتے اب سال روا میں جو ہم نے مشینری ایڈ کی بائیس لاکھ بیاسی ہزار کی اس پہ اسٹریٹ پندرہ پرسینٹ ہم نے ڈپریسن لگائی اور وہ فگر جو ہے وہ ہم نے بھی کیلکولیٹ کر لی اس طریقے سے ٹوٹل ڈپریسن سال کی پلانٹ مشینری پہ ہم نے دس لاکھ اٹھانوے ہزار روپیہ کیلکولیٹ کی اب ہم ویکلز اونڈ ویکلز کی طرف آتے ہیں جہاں پہ ڈسپوزل بھی ہوا اور ایڈیشن بھی ہوئی ہمیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی جس سال میں گاڑی یا جو ایسٹ بک جائے اس سال میں ڈپریسن نہیں چارج کرنی تو سب سے پہلے تو ہم جو اوپننگ کاسٹ تھی پہلی جولائی دو ہزار ایک کو جو ویکلز کی کاسٹ تھی دو کروڑ اڑتالیس لاکھ اکاسی ہزار اس میں سے پچیس لاکھ اٹھائیس ہزار کی ڈسپوزل مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کاسٹ آ جاتی ہے آف ریمیننگ ویکلس اسی کے حوالے سے جو اوپننگ ڈپریسن تھی ایک کروڑ بیتالیس لاکھ اکاون ہزار کی اس میں سے جو ڈسپوزل سے ریلیٹ کرتی ہے ڈپریسن انیس لاکھ چار ہزار وہ ہم مائنس کر دیتے ہیں تو جو ریزلٹنگ ڈپریسن آتی ہے وہ جب ریزلٹنگ کاسٹ جو تھی اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس written down value in vehicles کا آ جاتا ہے جو کہ پچھلے سال پہلی جولائی کو موجود تھی اور آج تیس جون دو ہزار دو کو بھی ہمارے پاس موجود ہے اس میں جو ہے وہ بیس فیصد کے حساب سے جب ڈپریسن کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم تو سال روا کی ڈپریسن آتی ہے سال میں ایڈیشن بھی ہوئی سترہ لاکھ اٹھاون ہزار کی گاڑیاں مزید خریدی گئیں ان پہ بھی بیس فیصد کی ڈپریسن آپ کیلکولیٹ کر لیں تو یہ ٹوٹل ڈپریسن یوں گاڑیوں پہ جو اپنی گاڑیاں ہیں ان پہ تیئیس لاکھ ترپن ہزار کی ڈپریسن بن جاتی ہے یہ بات تو اونڈ ایسٹس کے بارے میں ہو گئی اس طریقے سے آپ آگے ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہے ان ایسٹس کا کیلکولیٹ کر لیتے یہ ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہے یہ بیلنس شیٹ میں جائے گا ڈپریسن فار دی ایئر کی فگر جو ہے وہ جائے گی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اب ہمیں یہ بھی نوٹس میں بتایا گیا اضافی جو انفارمیشن تھی کہ بلڈنگ اور پلانٹ کی ڈپریسن جو ہے وہ کاسٹ آف سیلز میں چارج ہونی ہے تو بلڈنگ پہ سال ربا کی ڈپریسن ہے پانچ لاکھ چار ہزار اور پلانٹ مشینری پہ ہے دس لاکھ اٹھاسی ہزار یہ ٹوٹل ہو جاتا ہے جو کہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر دکھایا ہوا اس کے بعد ہم سے یہ کہا گیا کہ جی جو فرنیچر اور اولڈ ویکلز ہیں ان پہ جو ڈپریسن آ رہی ہے یعنی چونتیس ہزار فرنیچر اینڈ فکسچر پہ ڈپریسن ہے اور تیئیس لاکھ ترپن ہزار جو ہے وہ ڈپریسن ہے گاڑیوں پہ یہ دونوں فگرز جو ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں شامل ہوں گے سو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں جہاں اور بہت سارے ایکسپینسز ہمارے پاس ہے وہاں پہ ڈپریسن کا ایکسپینس بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا اور تیئیس لاکھ اور ستاسی ہزار روپے کا اور یوں ہمارے ڈپریسن ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کمپلیٹ ہو کے فگر جو آتی ہے وہ اڑتالیس لاکھ چار کروڑ انانوے لاکھ اور اسی ہزار روپے کی ہماری فگر جو ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پہ لکھ دیتے ہیں لیسٹ ایسٹس پھر واپس شیڈیول پہ جائیں لیسٹ ایسٹس پہ بھی ہم نے ڈپریسن کیلکولیٹ نہیں کیا تھا اس کی اوپننگ فگر جو کاسٹ تھی ان ایسٹس کی جس پہ خریدی ہم نے یا جس پہ ہم نے فائنانس لیس جو ہے وہ کی وہ دو کروڑ اکیس لاکھ کے تھے دو کروڑ اکیس لاکھ روپیہ جو ہے وہی ہماری آج بھی کاسٹ ہے اس میں بیس فیصد کے حساب سے جو ہے اس کے ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ پہلی جولائی دو ہزار ایک تک ہمارے پاس جو ڈپریسن تھی ان ایسٹس کے اوپر وہ ایک کروڑ اکیس لاکھ چھیاسی ہزار روپیہ تھی وہ ہم مائنس کر دیتے ہیں جس وقت اس فگر میں سے تو ہمارے پاس ریٹن ڈاؤن ویلیو آتا ہے اس ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ ہماری ڈپریسن جو ہے سال کی وہ انیس لاکھ اٹھاسی ہزار روپیہ بنتی ہے اور یہ فگر جو ہے یہ سیلنگ ایکسپینسز میں جب ہم شامل کر دیں گے تو سیلنگ ایکسپنسز ہمارے ان اور ہیڈز کے علاوہ جو کہ ٹرائل بیلنس میں سیلنگ ایکسپینسز کے نیچے دیے گئے ہیں وہ جب ایڈ کر دیں گے تمام فگر ہمارے پاس سیلنگ ایکسپنسز سیلنگ اور ڈسٹریبیوشن کی فگر آ جاتی ہے جو کہ سات کروڑ ترانوے لاکھ چونسٹھ ہزار روپیہ بنتی ہے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کے اندر ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی provision for diminution in the value of investments اضافی نوٹس میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جی پروویژن جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے اٹھارہ لاکھ پچہتر ہزار روپے تک اس وقت ٹرائل بیلنس میں جو فگر دیا گیا ہے اس کا پروویژن فار ڈیمینیشن کا وہ بارہ لاکھ اور چھپن ہزار کے قریب تو ان دونوں کا فگر ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے اٹھارہ پچہتر کا اور جو ٹرائل بیلنس میں فگر دی گئی ہے ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ ڈفرنس جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں یا پروفٹ اینڈ لاس کو چارج کرنا ہے اور وہ فگر جو ہے وہ چھ لاکھ اور پچیس ہزار روپیہ بنتی ہے تو چھ لاکھ پچیس ہزار روپیہ provision for diminution in value یا decrease in value of investments بھی چارج ہو رہی ہے اس کے بعد ہمیں اضافی انفارمیشن میں ڈاؤٹ فل ڈیٹس کی پروویژن جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جی وہ آٹھ نو لاکھ اور ستاسی ہزار روپے سے جو ہے وہ ہم نے اس کو بڑھانا ہے یہ فگر نو لاکھ ستاسی ہزار روپے کی ٹرائل بیلنس میں تو نہیں دی گئی لیکن اضافی انفارمیشن میں دی گئی ہے لہذا اس فگر کو ہمیں ایکسپنسز میں شامل کرنا ہوگا اور اس کو جیسے ہے ویسے ہی ہم ایکسپنسز میں شامل کریں گے ایکسپینسز میں شامل کرنے کا مطلب کیا ہوا ایکسپنسز میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں اور provision for doubtful debts کا اکاؤنٹ جو ہے وہ نو لاکھ ستاسی ہزار روپے سے بڑھا رہے ہیں ٹرائل بیلنس میں جو فگر دی گئی ہے provision for doubtful debts کی وہ فگر جو ہے اس میں نو لاکھ ستاسی ہزار روپے کا اضافہ ہوگا اور وہ جو اضافے کے ساتھ جو ریزلٹ آئے گا جو فگر آئے گی وہ فگر جو ہے پھر وہ بیلنس شیٹ میں ڈیٹرز میں سے مائنس کر کے دکھائی جائے گی تو یو سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینسز سات کروڑ اور ترانوے لاکھ چونسٹھ ہزار روپے کے جو ہے وہ ہم نے وہ مکمل کیے تو ان کو جب ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیلنگ ایکسپینسز کو اور ایڈمنسٹریٹو اور سیلنگ ایکسپینسیز کو جب ہم مائنس کریں گے اپنے ٹوٹل پروفٹ کے اندر سے جو ابھی تک آیا gross profit plus other income کے حوالے سے تو جو نیٹ بچے گا ہمارے پاس سات کروڑ اٹھارہ لاکھ پانچ ہزار اس کو ہم پروفٹ فرام آپریشنس کہتے ہیں یعنی آپریشنز سے اس سال جو ہم نے پروڈکشن وغیرہ اور کاروبار کیا اس سے جو ہے وہ ہمیں اتنا پروفٹ ہوا سات کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے اب اس کے اس میں سے ہمیں کچھ فائنینشیل چارجز جو کہ ہمارے ٹرائل بیلنس میں دیے گئے ہیں وہ بھی ہمیں اس میں سے مائنس کرنا ہوں گے فائنینشیل چارجز کے اندر ہمارے پاس جو لونس ہم نے لیے ہوئے ہیں ان پہ مارک اپ ہے فائنانس لیز کے چارجز ہیں یہ چارجز کیا ہے دیکھیں جب ہم نے فائنانس لیز کی جیسے میں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک طریقے سے لیسنگ کمپنی سے قرض لیا ہے یا یہ ایسٹس کی پرچیز جو ہے وہ فائنانس کروائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ جو اصل قیمت تھی ان ایسٹس کی ان گاڑیوں کی جو ہم نے لیز کرائی ہیں وہ بھی لیسنگ کمپنی کو ادا کرنی ہے پلس جو لیسنگ کمپنی کا مارک اپ یا پروفٹ ہے اس لون پہ اس اماؤنٹ پہ جس جو انہوں نے ہمیں دیا تاکہ ہم وہ گاڑیاں خرید سکیں وہ بھی ایلیمنٹ موجود ہے وہ بھی حصہ موجود ہے ہمارے پاس تو ہم جو رینٹل منتھلی ادا کر رہے ہیں اس میں پرنسپل بھی شامل ہے یعنی مین جو پیسے کی ری پیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے اور اس میں پروفٹ یا مارک اپ بھی شامل ہے اب پروفٹ اور مارک اپ جو ہے وہ ہوتا ہے چارج پروفٹ اینڈ لاس میں علیحدہ سے اور جو اصل قیمت جو ہم واپس کر رہے ہیں وہ ہماری لائبلٹی جو ہے یاد رکھیے کہ جی آپ نے جس وقت ایسٹ لیز کرایا دو کروڑ اکیس لاکھ کا وہ ایسٹ آپ نے ایسٹ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کیا اور لیس فائنانس لائبلٹیز کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا یہ اوریجنل قیمت ہے اس ایسٹ کی اب اس میں سے آپ ری پیمنٹ کر رہے ہیں پرنسپل کی اور اس کے علاوہ مارک اپ دے رہے ہیں لیسنگ کمپنی کو تو آپ کی ٹوٹل رینٹل جو ہے وہ صرف اوریجنل قیمت پہ نہیں بلکہ اس میں پروفٹ کا ایلیمنٹ بھی شامل تو پروفٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ علیحدہ سے چارج کیا جاتا ہے کمپنی کو جس نے لیس کیا ہے ویکلس کو یا جو بھی ایسٹ کیے ان کو چارج کیا جاتا ہے اور وہ جو اصل ہے وہ لائبلٹی کو ریڈیوس کرتا جاتا ہے تو لائبلٹی کے اگینسٹ جو ریپیمنٹ ہے وہ اس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوگی لائبلٹی آف لیز فائنانس کو اور جو مارک اپ ہے وہ ڈیبٹ ہوگا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا تو یہاں پہ ہم فائنانس لیز چارجز کے نام سے جو ایکسپینس شو کر رہے ہیں وہ مارک اپ یا پروفٹ جو ہے وہ یہ وہ ہے اس کے علاوہ بینک کے کچھ مختلف قسم کے چارجز ہیں چیک بک ہے ایل سیز وغیرہ آتی ہیں ٹیلیکس ٹرانسفرز ہوتے ہیں پیسے کا ٹرانسفر وغیرہ اگر کرواتے ہیں آپ تو اس پہ چارجز وغیرہ ہوتے ہیں آؤٹ اسٹیشن چیکس پہ ہوتا ہے آپ نے ڈیمانڈ ڈرافٹس بنوائے ان پہ ادائیگی کی بینک کو چارجز بینک کو دیے تو یہ وہ کاسٹ ہے تو یوں آپ کے فائنینشیل چارجز یہ تمام فگرز جو ہیں یہ آپ کے ٹرائل بیلنس پہ دیے ہوئے ہیں اور یہ اٹھائیس لاکھ ستاون ہزار کے ویسے ہی آپ اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پہ لکھ دیتے ہیں یہ جب فگر آپ مائنس کرتے ہیں پروفٹ فرام آپریشنس کو آپریشن سے تو آپ کے پاس نیٹ پروفٹ بفور ٹیکسن آ جاتا ہے جو کہ فگر ہمارے پاس بنتی ہے چھ کروڑ انانوے لاکھ اڑتالیس ہزار کی اس میں سے اب income tax for the year جو فگر ہے وہ آپ مائنس کر رہے ہیں جو ایک کروڑ اڑتالیس لاکھ روپے کی ہے یہ آپ نے مائنس کیا پروفٹ آفٹر ٹیکسن آیا پچھلے سال کا پروفٹ ان ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ آپ نے اس میں ایڈ کیا total profit available for distribution اس سال جو ہو گیا وہ پانچ کروڑ ستانوے لاکھ تین ہزار ہو گیا اب اپروپریشنز کی باری آئی اپروپریشنز میں سے ریزرو کو ٹرانسفر ہم کر رہے ہیں دو کروڑ دس لاکھ روپے ڈویڈنڈ جو پرپوز کر رہے ہیں وہ ساٹھ فیصد کر رہے ہیں کس چیز کا ساٹھ فیصد کر رہے ہیں یہ بات دیکھتے کہ جی حوالہ ہے یہ ایشوڈ شیئر کیپٹل کا اس کے حوالے سے یہ ہم ڈویڈنڈ جو ہے یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو یہ تین کروڑ روپیہ بنتا ہے ٹوٹل اپروپریشن جو ہو گئی وہ آپ کی پانچ کروڑ دس لاکھ روپے کی ہو گئی وہ آپ نے ٹوٹل اویلیبل فار اپروپریشن میں سے مائنس کیا تو ان اپروپریٹڈ فگر آپ کی ستاسی لاکھ اور تین ہزار روپے کی پروفٹ کی آ گئی جو کہ آپ بیلنس شیٹ میں شو کریں گے تو یوں آپ کا پروفٹ اینڈ لاس کمپلیٹ ہوا اس کے ساتھ آپ نے بہت ساری ورکنگز کی جو کہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کا حصہ بن جائیں گی اب آئیے کہ ہم بیلنس شیٹ پہ چلتے ہیں بیلنس شیٹ سب سے پہلے ہمارے پاس آپریٹنگ فکسڈ ایسٹس یہ کہاں سے فگر آئے گی یہ فگر آئے گی وہی جو آپ نے شیڈیول آف فکسڈ ایسٹس جو بنایا تھا اس میں جو ریٹن ڈاؤن ویلو کا ٹوٹل آ رہا ہے اس سال کا وہ فگر ریٹن ڈاؤن ویلو تیس جون دو ہزار دو کو جو آ رہی ہے وہ فگر آپ لیں گے اور وہ فگر ہے تین کروڑ اٹھہتر لاکھ انسٹھ ہزار روپے کی اور وہ آپ یہاں پہ ریٹن ڈاؤن ویلو پہ شو کر رہے ہیں کیپٹل ورک ان پروگرس کی فگر جو ہے وہ بھی آپ جیسے ٹرائل بیلنس میں شو کی گئی ہے وہ ویسے ہی فگر شو کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس لانگ ٹرم انویسٹمنٹس اب لانگ ٹرم انویسٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس دو کمپنیز میں ہیں کمپنی اے اور کمپنی بی میں کمپنی بی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس کی ویلو میں شیئر کی ویلو اس کی انویسٹمنٹ کی ویلو میں کمی واقع ہوئی ہے اور یہ کمی جو ہے یہ چونکہ پرماننٹ ہے لہذا اس کو جو ہے پرووائڈ کیا گیا ہے تو جو فیگر ٹرائل بیلنس پہ دی ہوئی تھی اس میں اضافہ ہوا جو اضافہ ہم نے ڈیبٹ کیا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو اور کریڈٹ کیا ڈیمونیشن کے اکاؤنٹ کو ڈیکریز ان ویلو کو provision for decrease in value of investment کو تو یہ فگر اٹھارہ لاکھ پچہتر ہزار کی ہم پچیس لاکھ جو ٹوٹل ویلو تھا اس انویسٹمنٹ کا اس میں سے مائنس کریں گے تو اس پچیس لاکھ کی انویسٹمنٹ کا آج جو ویلو ہے وہ چھ لاکھ پچیس ہزار روپیہ ہے یہ چیز جو ہے یہ ہم اس کو ایسے لکھ کے نوٹ کر کے اور total investment long term investments جو ہیں وہ اب کمپنی اے میں بیس ہزار یا دو کروڑ روپے کی اور چھ لاکھ پچیس ہزار at the written down value اور دی کرنٹ مارکیٹ ویلو جو بن گئی بات وہ چھ لاکھ پچیس ہزار کمپنی بی کے شیئرز ہیں جن کی اوریجنل کاسٹ تھی پچیس لاکھ روپیہ لیکن آج اس کا ویلو صرف چھ لاکھ پچیس ہزار روپیہ تو یہ ٹوٹل ہو گئی دو کروڑ چھ لاکھ پچیس ہزار یہ فگر جو ہے ہماری بیلنس شیٹ پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے سامنے لکھ دی گئی اس کے بعد لانگ ٹرم ڈپازٹس ان تیس لاکھ انہتر ہزار روپے کے لانگ ٹرم ڈپازٹس میں سے دو لاکھ اکانوے ہزار کے ڈپازٹ جو ہیں وہ اگلے بارہ مہینے میں میچور ہو جائیں گے یعنی وہ ہمیں واپس آ جائیں گے لہذا ان ڈپازٹس کو ہم کرنٹ ایسٹس میں ٹرانسفر کریں گے لانگ ٹرم نہیں رہیں گے یہ اب کرنٹ ایسٹس ہو گئے کیونکہ کرنٹ ایسٹس وہ تمام چیزیں ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ بارہ مہینے میں ریئلائز ہو سکتے ہیں یا بارہ مہینے میں چینج ہو سکتے ہیں سو دو لاکھ اکانوے ہزار روپیہ اس میں سے مائنس کر کے جو باقی فگر رہ گئی ہے ستائیس لاکھ اٹھہتر ہزار روپے کی وہ ہم بیلنس شیٹ میں لانگ ٹرم ڈپازٹس کے سامنے لکھیں گے یوں ہمارے فکسڈ اور لانگ ٹرم ایسٹس جو ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی اب اس کے بعد کرنٹ ایسٹس پہ آ جائیے کرنٹ ایسٹس کے اندر اسٹورز اینڈ اسپیئرز کی فیگرز جو ہیں وہ ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہیں یہ کلوزنگ اسٹاک ہوگا اسٹورز اینڈ اسپیئرس کا اسٹاک ان ٹریڈ کی فگر ہے اسٹاک ان ٹریڈ کی فگر میں را مٹیریل کا اسٹاک موجود ہے اس میں پیکنگ مٹیریل کا اسٹاک موجود ہے اس میں فنشڈ گڈس کا اسٹاک موجود ہے یہ تینوں اسٹاکس جو ہیں یہ اس میں کلوزنگ اسٹاکس جو ہیں یہ موجود ہیں یہ کلوزنگ اسٹاک یعنی وہ اسٹاک جو کہ تیس جون کو دو ہزار دو کو ہمارے پاس موجود ہے یہ وہ تینوں فگرز ہوں گی اور ان تینوں فیگرس کو ٹوٹل کر کے ہم بیلنس شیٹ پہ لکھ دیں گے ٹریڈ ڈیٹس ڈیٹرز ڈیٹرز کی جو فگر ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہے اور اس کے اگینسٹ جو provision for doubtful debts ہے provision for doubtful debts کے اندر ہم نے ایڈیشن کیا تھا اس ایڈیشن کے ساتھ اب جو provision for doubtful debts کی آ رہی ہے وہ بارہ لاکھ دس ہزار روپے کی آ رہی ہے اور یہ جس وقت ٹریڈ ڈیٹس میں سے مائنس کرتے ہیں ہم تو ہمارے پاس جو فگر آئے گی ایک کروڑ انہتر لاکھ پچہتر ہزار روپے کی وہ ہم بیلنس شیٹ میں لکھتے advances deposits and prepayments یہ فگرز ہمارے پاس ٹرائل بیلنس میں دیے گئے ہیں اس میں صرف جو اضافہ ہوا ٹرائل بیلنس کی میں کے حوالے سے وہ ہے وہ جو ہم نے لانگ ٹرم ڈپازٹ سے دو لاکھ اکانوے ہزار کی فگر ٹرانسفر کی کرنٹ ایسٹس کے اندر وہ اب یہ کیونکہ وہ اگلے بارہ مہینے میں ہمیں ریسیو ہو جائے گی اس لیے اس کو ہم نے یہاں پہ advances deposits and prepayments جو کہ اگلے بارہ مہینے میں ہمیں ملنے کی امید ہے اس میں ٹرانسفر کر یوں یہ فگر چار کروڑ بیس لاکھ چونتیس ہزار کی ہم ایڈجسٹڈ فگر جو ہے یہ ایڈوانسز ڈپازٹس اینڈ کے آگے لکھتے ہیں کیش اینڈ بینک بیلنسز یہ کیش اینڈ بینک کی فگرز جو ہیں اس میں کیش اینڈ ہینڈ بھی ہے کرنٹ اکاؤنٹ پہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک کے اندر وہ بھی ہیں پی ایل ایس اکاؤنٹس یا سیونگز اکاؤنٹس ان پہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں تو یوں یہ فگر ٹرائل بیلنس میں جیسے دی گئی ہے ویسے ہی فگر تینوں کو ایڈ کر کے اس کی explanation notes to the accounts میں ہوگی کہ کیش اینڈ بینک بیلنس کیسے کن چیزوں سے بنے وہ نوٹس ٹو بھی اکاؤنٹس میں دی جائے یوں ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کرنٹ لائبلٹیز کی طرف آتے ہیں شارٹ ٹرم رننگ فائنانس کی فگر ہے یہ ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہے یعنی یہ ہم نے بینکوں سے مختصر مدت کے لیے جو مدت بارہ مہینے سے کم ہے یا زیادہ سے زیادہ بارہ مہینے کی ہے اس کے لیے ہم نے ان سے فی الوقت جو ہے وہ قرض لیا ہوا ہے یہ باون لاکھ ستاون ہزار روپے کا ہے ٹرائل بیلنس میں فگر موجود current maturity of obligations under lease finance یہ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت میں نے آپ سے لیس فائنانسنگ کی بات کی تھی اس وقت یہ کہا تھا کہ لیس کا ٹوٹل پیریڈ جو ہے وہ تین یا پانچ سال ہو سکتا ہے لیکن جو سال رواج سے کہ بارہ مہینے کے کے اندر ختم پر اختتام پر بارہ مہینے کے اندر اندر اگلے سال کے اندر رواں سال کے اختتام پر اور اگلے سال کے اندر پے ہونے وہ تمام کے تمام کاسٹ جو ہے یا اماؤنٹ جو ہے وہ ہم شو کریں گے کرنٹ لائبلٹیز کے اندر وہ لانگ ٹرم میں نہیں شو ہو سکتی تو یہ ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے کہ چھیاسٹھ لاکھ ترتالیس ہزار روپیہ جو ہے وہ اگلے بارہ مہینے میں وہ پے ہونا ہے لہذا اس کو کرنٹ لائبلٹی میں شو کرتے ہیں لانگ ٹرم لائبلٹی جو تھی ہماری وہ ہماری ریڈیوس ہو گئی چھیاسٹھ لاکھ ترتالیس ہزار سے creditors accrued and other liabilities کی ہم نے ایک فگر نکالی اس کا بریک اپ ٹرائل بیلنس میں موجود ہے کہ کریڈٹرز ہیں کسٹمرز نے جو ہمارے پاس ڈپازٹس رکھائے ہوئے ہیں کسٹمر اگر ہمیں ایڈوانس دیتا ہے تو یہ ہماری لائبلٹی ہے ابھی ہم نے اس کے اگینسٹ سیل نہیں کیا یہ ایڈوانس اس لیے دیا اس نے ہمیں کہ آئندہ جو سیل ہم اس کو کریں گے وہ اس ایڈوانس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کریں گے لیکن پیسہ اس کا ہے یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے اس لیے ہماری لائبلٹی ہے ایکروڈ ایکسپنسز مختلف قسم کے ایکسپینسز جو کہ تیس جون تک پے نہیں ہوئے تھے اور ان کو جولائی کے مہینے میں یا اگست کے مہینے میں پے کیا جانا ہے بجلی کے بل پانی کے بل گیس کے بل ٹیلی فون کے بل وغیرہ وغیرہ اور متفرک لائبلٹیز تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ creditors accrued and other liabilities جو کہ کرنٹ لائبلٹیز کا حصہ ہے اس میں بند شو کی جاتی ٹیکس جو ہم نے ادا کرنا ہے جو پیبل رہ گیا کچھ ہم ایڈوانس میں پے کر چکے ہوں گے ہم نے پروفٹ اینڈ لاس میں ایک فگر نکالی تھی وہ پروفٹ اینڈ لاس میں جو فگر نکالی تھی وہ فگر تھی کہ جی اتنا ٹیکس اس سال کے پروفٹ پہ بنتا ہے اس کے اگینسٹ ہم نے اگر ایڈوانس ٹیکس پے کیا ہوا ہے وہ اس فگر کے ساتھ آف سیٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی ریفنڈ آتا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ آف سیٹ کیا جاتا ہے یا بنتی ہے فگر پچھلے سالوں سے کوئی ریفنڈ آ رہا ہے جو ہم نے لینا ہے ٹیکس اتارٹی سے تو وہ اس کے اگینسٹ آف سیٹ کیا جاتا ہے ایڈوانس ٹیکس اگر کوئی پے کیا ہے وہ اس کے اگینسٹ آف سیٹ کیا جاتا ہے اور باقی جو کوئی اماؤنٹ رہ جاتا ہے وہ پھر اس کی ورکنگ جو ہے اس اس کا کی ورکنگ کر کے تو وہ یہاں پہ کرنٹ لائبلٹی میں بیلنس اماؤنٹ جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے ڈویڈنڈ پیبل وہی ڈویڈینڈ جو کہ کہ پچھلے جو اس سال ہم دے رہے ہیں اور ہاں اگر پچھلے سال میں سے کوئی ڈویڈینڈ ابھی تک ان پیڈ ہے یعنی ابھی تک ادا نہیں ہوا اس کی وجہ کئی دفعہ یہ ہوتی ہے کہ کئی شیئر ہولڈرز یا جنہوں لوگ جنہوں نے شیئرز خریدے ہیں آپ کی کمپنی کے انہوں نے کسی وجہ سے وہ شیئرز جو ہیں وہ ان کے نام پہ رجسٹر نہیں ہوئے چونکہ نام پہ رجسٹر نہیں ہوئے اس لیے ان کی ادائیگی ان کے پتے ہمیں نہیں معلوم ہوتے ایک جو جس کے نام پہ پہلے ہوتے شیئرز وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ شیئرز بیچ دیے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں جنہوں نے خریدے ہیں وہ اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرائے ہوتے لہذا یا کوئی شیئر ہولڈر جو ہے وہ اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کے شیئرز جو ہے وہ اس کے جو ہیئر سکسیسرز وغیرہ جو ہیں ان کے نام پہ ابھی شیئرز ٹرانسفر نہیں ہوئے تو اس وجہ سے وہ ان پیڈ رہ جاتے ہیں یا پے نہیں ہوئے ہوتے تو وہ جو اماؤنٹ ہے دونوں ملا کے یہ فگر بھی بیلنس شیٹ میں اس میں ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہے اور اکروول جو کی وہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس سے فگر لی کہ جی اس سال جو ہے سکسٹی پرسینٹ ڈویڈنڈ ڈکلیئر کیا ہے تین کروڑ روپے کا وہ ابھی ادا ہونا ہے کیونکہ وہ ادا تو ہوگا اگلے سال کے اندر لیکن چارج جو ہے وہ اس سال کا یا اپروپریشن اس سال کی ہے تو یوں یہ فگر جو ہے یہ بھی کرنٹ لائبلٹی میں آ جاتی ہے اور ڈویڈنڈ جو ہے اناؤنس ہونے کے بعد اپروو ہونے کے بعد ایک خاص مدت کے اندر اندر پے ہو جانا چاہیے اب کرنٹ ایسٹس کو کے ٹوٹل کو جس وقت ہم مائنس کرتے ہیں کرنٹ لائبلٹیز کے ٹوٹل سے تو ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل کی فگر آتی ہے جو کہ اس کیس میں تیرہ کروڑ اور پانچ ہزار روپے کی ہے یہ جب فگر لانگ ٹرم ایسٹس اور فکسڈ ایسٹس کے اندر ایڈ کی جاتی ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل کیپٹل امپلائڈ آتا ہے جو کہ انیس کروڑ ترپن لاکھ بیتالیس ہزار روپے کا ہے یہ ٹوٹل کیپٹل امپلائڈ یا ٹوٹل نیٹ ایسٹس امپلائڈ جو ہے یہ فائنینس کیسے ہوئے اب وہ ہم دیکھ لیتے ہیں فائنینسنگ کی جہاں تک بات ہے تو شیئر کیپٹل اور ریزروس ہے شیئر کیپٹل جو ہے ایشوڈ شیئر کیپٹل ہے یہاں پہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں ہم تفصیل تمام دیں گے کہ یہ شیئر کیپٹل کی تفصیل کیا ہے اس میں دو حصے ہیں ایک تو آترائز شیئر کیپٹل ہے آترائز شیئر کیپٹل جو ہے وہ ہمارا ایک کروڑ شیئرز ہیں پچھلے سال بھی ایک کروڑ شیئرز تھے ان کا فیس ویلیو ہر شیئر کا فیس ویلیو جو ہے وہ دس روپے ہے لہذا ٹوٹل جو آترائز شیئر کیپٹل ہے کمپنی کا وہ دس کروڑ روپیہ بنتا ہے اس کے اس میں سے جو ایشو کیا گیا ہے کیپٹل یا پیڈ اپ کیپٹل جو ہے وہ آدھا ہے یعنی پچاس لاکھ شیئرز دس روپے کے فیکس شیئرز جو ہے وہ ایشو ہوئے ہیں جن کے اگینسٹ پیسہ ریسیو ہوا ہوا ہے تو اس طریقے سے پانچ کروڑ روپے کا کیپٹل جو ہے وہ ایشو ہوا ہوا ہے اور یہ فگر جو ہے یہ ہم بیلنس شیٹ کے فیس پہ لکھتے ہیں یا بیلنس شیٹ پہ لکھتے ہیں جنرل ریزرو کی فگر میں اضافہ ہوا جو ٹرائل بیلنس میں فگر دی گئی ہے اس میں ہم نے اس سال مزید اضافہ کیا لہذا وہ اضافے کے ساتھ جو فگر آتی ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے انڈسٹریبیوٹیڈ یا انپروپریٹڈ پروفٹ جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم نے دکھایا وہ ہم نے فگر یہاں پہ لکھ دی ستاسی لاکھ تین ہزار کی کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں پچھلے سال کی جو انپروپریٹڈ فگر ہوتی ہے وہ نہیں لائی جاتی لیکن بیلنس شیٹ میں جو فگر دکھائی جائے گی وہ بیلنس شیٹ میں فگر پچھلے سال کی انپروپریٹڈ پروفٹ اور اس سال کا جو انپروپریٹڈ پروفٹ ہوتا ہے ان دونوں کو ملا کر ان کو کو شو, اس شو کیا جاتا ہے یوں ہمارے پاس ان تینوں فگرز کو اگر ہم ایڈ کریں تو شیئر ہولڈرز فنڈز یا ایکوٹی جو ہے اس کی فگر ہم ارائیو ایٹ کر دیتے ہیں یہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس پیسے کی جو کہ شیئر ہولڈرز کا ہے اور اس کمپنی میں لگایا گیا ہے اور یہ فگر ہے اٹھارہ کروڑ سینتیس لاکھ روپے کی لانگ ٹرم لائبلٹیز ہیں ہمارے پاس اس میں ڈیفر ٹیکسیشن اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ تیس لاکھ روپے کی کیلکولیشن ہے اور یہ ٹرائل بیلنس میں اماؤنٹ دیا گیا ہے اس کے ساتھ آبلیگیشنز انڈر لیس فائنانس یعنی وہ لیس فائنانس کی پیمنٹس جو کہ اگلے سال میں نہیں بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ شروع ٹوٹل فگر جو ٹرائل بیلنس میں دی گئی تھی وہ ایک کروڑ باون لاکھ بیاسی ہزار روپے کی تھی جس میں سے چھیاسٹھ لاکھ ترتالیس ہزار ہم کرنٹ لائبلٹیز کے اندر ایز کرنٹ میچیورٹی دکھا چکے ہیں of obligation under lease finance یعنی وہ اگلے بارہ مہینے میں پے ہونی ہے چھیاسٹھ لاکھ ترتالیس ہزار اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں بیلنس رہ گئی جو فگر چھیاسی لاکھ انتالیس ہزار کی یہ اس سے بعد کے سالوں میں ہے لہذا اس کو لانگ ٹرم میں ہم لائبلٹی میں ہم شو کر رہے ہیں shareholders equity shareholders funds plus long term liabilities جس کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل فائنینسنگ کی فگر آ جاتی ہے جو کہ انیس کروڑ ترپن لاکھ بیتالیس ہزار روپیہ ہے یوں ہماری بیلنس شیٹ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے بیلنس شیٹ کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ چیز جو ہمیں بنانا ہے وہ ہمیں کیش فلو بنانا ہے اب کیش فلو کی طرف آئیے سب سے پہلے تو ہم پروفٹ بفور ٹیکس کی فگر لیتے ہیں جو سال روا کی ہے سال روا کا پروفٹ بفور ٹیکس جو ہے وہ چھ کروڑ انانوے لاکھ اڑتالیس ہزار ہے اس میں سے ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے ڈپریسن کیونکہ وہ نان کیش آئٹم ہے provision for doubtful debts میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی نان کیش آئٹم ہے جو پروویژن ہم نے کی ہے for decrease in value of investment چھ لاکھ پچیس ہزار وہ بھی نان کیش آئٹم ہے اب یہاں پہ ہم ایک اور فگر لے رہے ہیں اور وہ ہے پروفٹ آن بینک ڈپازٹس یہ ہم کیوں لے رہے ہیں یہ ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ریسیویبل ہے ریسیو نہیں ہوا ہمارے پاس تیس جون دو ہزار دو کو لہذا چونکہ یہ پیسہ ابھی کیش میں ریسیو نہیں ہوا اس لیے اس کو جو ہے ہم اس فگر میں پروفٹ کی فگر میں گو ہم نے شامل کیا ہوا ہے لیکن چونکہ ابھی تک کیش میں ریسیو نہیں ہوا اس لیے اس کو یہاں سے نکالنا صحیح ہے مناسب اسی طریقے سے ڈویڈنڈ انکم کا وہ حصہ جو کہ کیش میں ریسیو نہیں ہوا لیکن ابھی ریسیو ہونا ہے دو کروڑ اکاون لاکھ روپے کا وہ بھی ہم اس میں سے ایڈجسٹ کریں گے کیونکہ ادر انکم میں ہم ٹوٹل ڈویڈنڈ جو ریسیو ہونا تھا سال کے دوران وہ ہم شامل کر چکے ہیں اسی طریقے سے ٹوٹل جو پروفٹ ریسیو ہونا تھا وہ بھی ہم شامل کر چکے ہوں gain on disposal of fixed asset اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں گین سے تعلق نہیں کیش فلو میں ہمیں صرف کیش سے تعلق ہے تو یوں یہ ایڈجسٹمنٹس جو بنی یہ ایک کروڑ اکانوے لاکھ ستہتر ہزار روپے کی بنی یہ ہم جس وقت پروفٹ کی فگر میں سے نکالتے ہیں تو ہمارے پاس working capital operating profit before working capital changes وہ فگر آ جاتی ہے ڈپریسن ہم نے ٹوٹل نکالی ہے یہ نہیں کہ صرف جو فیکٹری کو چارج ہوئی ہے یا صرف سیلنگ کو چارج ہوئی ہے وہ نکالی ہے ہم نے ٹوٹل ڈپریسن نکالی کیونکہ وہ کیش کا آئٹم نہیں ہے اب increase and decrease in current assets یہ فگرز جو ہیں یہ ہمیں بیلنس شیٹ پہ جو کمپیرٹیو فگرز دیے گئے ہیں اس کے کمپیرزن سے ملتے ہیں دو ہزار ایک میں جو فگر اسٹورز اینڈ اسپیئرس کی تھی وہ چودہ لاکھ پانچ ہزار روپے کی تھی اس سال جو فگر ہے وہ گیارہ لاکھ چودہ ہزار کی ہے لہذا کمی واقع ہوئی ہے دو لاکھ اکانوے ہزار کی اسپیئرز میں اسٹاک ان ٹریڈ کی فگر جو ہے وہ پچھلے سال اور اس سال کا دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ یہاں پہ آئے گا اس کے بعد ٹریڈ ڈیٹس کا جو ڈفرنس ہے پچھلے سال اور اس سال کا وہ اس میں شامل کیا جائے گا advances deposits and prepayments جو پچھلے سال کی فگر ہے اور اس سال کی فگر ہے ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے چونکہ اس میں اضافہ ہوا ہے لہذا اس اضافے کو ہم جو ہے شو کریں گے یہاں پہ اس کو ایڈ بیک کریں گے تو یوں ہمارے پاس ٹوٹل انکریز یا ڈیکریز کرنٹ ایسٹس کے اندر آ جائے گی انکریز اور ڈیکریز ان کرنٹ لائبلٹیز جو ہے اب اس کی طرف آتے ہیں اس میں شارٹ ٹرم رننگ فائنینسز میں جو انکریز یا ڈیکریز ہوئی وہ فگر پھر بیلنس شیٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جی کیا انکریز ہوئی ہے یا ڈیکریز ہوئی ہے اس میں وہ جو ریزلٹ ہے یا ڈفرنس جو ہے وہ ہم لکھیں گے creditors accrued and other liabilities کے اندر جو انکریز یا ڈیکریز ہوئی ہے وہ ہم لکھیں گے جب یہ total increase decrease current liabilities ہمارے پاس آ جاتی ہے اس فگر کو ہم جس وقت ایڈ کرتے ہیں جو ہمارے پاس آپریٹنگ ایڈ یا سبٹریکٹ کریں گے operating profit before working capital changes تو ہمارے پاس نیٹ کیش فلو ایک کیش جنریٹڈ فرام آپریشن آئے گا کیش جنریٹڈ فرام آپریشنز میں سے جس وقت پروفٹ آن بینک ڈپازٹس اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے ہم کو انکم ٹیکس جو ہم نے ایکچولی پے کیا ہے سال کے دوران اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے یہ دونوں ایڈجسٹمنٹ اس وقت ہم کر لیں گے تو اس وقت جو ہے وہ net cash flow from operations آئے گا اس کے بعد cash flow from investing activities ہے ہم نے سال کے دوران فکسڈ ایسٹس پرچیز کیے کیپٹل ورک ان پروگرس میں اگر اضافہ ہوا ہے یا اگر پچھلے سال نہیں تھا اور اسی سال ہے تو وہ خرچہ جتنا ہوا ہے وہ یہاں سے نکلے گا اس کے بعد جو سیل پروسیڈز ہمیں حاصل ہوئے ان ایسٹ سے جو ہم نے بیچے اس کی فگر آئے گی جو ہم نے ڈویڈنڈز ایکچولی ریسیو کیے جو ہمارے پاس لانگ ٹرم ڈپازٹس میں اضافہ ہوا ہم نے مزید پیسہ اس کے اندر جو ٹرانسفر کیا لانگ ٹرم ڈپازٹ پہ رکھ دیا وہ فگر یہاں سے ایڈجسٹ کی جائے گی اس کے بعد cash flow from finance activities کی فگر آتی ہے کہ repayment of lease liability جو ہم نے لیس فائنینس سال کے دوران جو ہم نے پیمنٹ کی وہ فگر جو ہے وہ اس میں سے مائنس کی جائے گی پھر جو ڈویڈنڈ پے کیا گیا پچھلے سال کا ڈویڈنڈ جو اس سال میں پے کیا گیا وہ فگر جو ہے وہ مائنس کی جائے گی تو تب ہمارے پاس سال کے دوران جو net increase in cash and equivalents ہوا ہے وہ فگر آئے گی اس میں اوپننگ اور close opening balance cash and cash equivalents کا جس وقت ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو بیلنس فگر آئے گی وہ closing balance of cash and cash equivalents کا ہوگا اور یہ فگر وہی ہوگی جو ہم نے بیلنس شیٹ پہ شو کی ہے چار کروڑ چوتالیس لاکھ اڑتالیس لاکھ اور پچہتر ہزار روپے کی تو یوں ہم نے کیش فلو جو ہے وہ اس کا مکمل کیا اگلی دفعہ اگلے لیکچر میں ہم statement of changes in equity اور ان اسٹیٹمنٹس کو پھر اینالائز کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے ریشیوز وغیرہ ہوتے ہیں اس کی بات کریں گے شکریہ